باب نمبر اکیس سوتے جاگتے خوابوں میں الجھا ہوا اعجاز اور نسرین کی اڑتی ہوئی جھلکیوں کو قابو میں کرنے کی صحیح کرتا ہوا میجر سرفراز جنوب کی جانب بھاگتی ہوئی ریل گاڑی میں سفر کرتا رہا ریل گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو گویا کسی غیر مرئی قوت نے ٹھونکا دے کر سرفراز کو جگا دیا سورج کو نکلے ہوئے آدھ گھنٹہ ہو چکا تھا سرفراز نے کلائی کی گھڑی دیکھی رات بھر کی کسل بندی کے بعد آخری ایک گھنٹہ وہ گہری نیند سویا رہا تھا وہ اٹھ کر سیٹ پر بیٹھ گیا کھڑکی کے باہر کا منظر سندھ کی لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی سرزمین کا تھا جس سے وہ واقف ہو چکا تھا مدھم رنگ کی سرخی مائل مٹی اور وہی خود رو جھاڑیوں کا جال جس پہ صبح سویرے ہی سورج تیزی سے چمک رہا تھا بیچ بیچ میں ہرے رنگ کے شاداب کھیت تھے جو تیزی سے پیچھے کو دوڑتے ہوئے مخملی ٹکڑوں کی مانند نظر آتے تھے مگر ریل کی رفتار دھیمی ہو جاتی تو ان کی فصلوں کے سبز پتے ہوا میں آہستہ آہستہ سرسراتے ہوئے دکھائی دیتے کہیں کہیں کوئی تاریخ باغ نظر آ جاتا جس نے زمین کو سائے میں ڈھکا ہوا ہوتا پھر وہی بربری مٹی اور خدرو کرخت جھاڑیاں اور ان پہ منہ مارتی ہوئی بھیڑ بکریاں اور گایوں کے ریوڑ جن میں سے کوئی کوئی منہ اٹھا کر بھاگتی ہوئی ریل کو دیکھ رہی ہوتی تھی سو کر اٹھنے سے سرفراز کا مزاج نرم پڑ چکا تھا ایک پکری کے میمنے کو دیکھتے ہوئے جو ریل گاڑی کی جانب متوجہ تھا سرفراز کا جی چاہا کہ ہاتھ ہلا کر اسے خوش آمدید اور الوداع کہے مگر اس کے ڈبے میں اب متعدد لوگ آ چڑھے تھے ایک لمبا چوڑا میمن خاندان تھا جن کے چار سال کی عمر سے لے کر سولہ سال تک کے پانچ بچے تھے ماں باپ اور بچوں نے کھلے کرتے اور تنگ تنگ سے پجامے پہن رکھے تھے اور میمنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے اوپر کی سیٹوں پر سامان رکھا تھا اور سامان کے ساتھ دونوں سیٹوں پر ایک ایک بچہ بیٹھا تھا درمیان والے دو بچے کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھ رہے تھے سرفراز کے سامنے والی سیٹ پر ماں باپ اور چھوٹا بچہ بیٹھے تھے اسی سیٹ پر کونے میں پتلون کوٹ پہنے ٹائی لگائے ہوئے ایک نوجوان سکڑا سکڑایا بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا سیٹوں کی ریزرویشن کا کوئی حساب نہ رہا تھا سرفراز کی گہری نیند کے دوران ڈبے کا نقشہ بدل چکا تھا جب وہ اس ڈبے میں سوار ہوا تھا تو اس کے سر میں آگ بھری تھی اور اپنی زندگی کے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنا شروع ہوئے تھے جیسے انسان کے آخری وقت میں دکھائی دیتے ہیں مگر یاد کی اس آمد سے اسے کسی نہ کسی حد تک حقیقی دنیا پہ اپنی گرفت کا احساس ہوا تھا پھر وہ چند منٹ کو اونگ گیا تو اسے علم ہوا تھا کہ خوابوں پہ اور خوابوں کی حیت پہ کسی صورت اس کا قابو نہ تھا آہستہ آہستہ اس رات کے سفر کے دوران اس پہ یہ بات آشکار ہوئی کہ گزرے ہوئے اور موجودہ اور آنے والے نامعلوم وقت کی رفتار پہ اس کی دسترس نہ تھی گو کہ یہ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی تھی مگر اس سے پہلے نہ اسے کبھی حقیقت کو ہاتھ تلے رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی خوابوں کے ناقابل گرفت ہونے سے وہ پریشان ہوا تھا گو کہ یہ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی تھی مگر اس سے پہلے نہ اسے کبھی حقیقت کو ہاتھ تلے رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی خوابوں کے ناقابل گرفت ہونے سے وہ پریشان ہوا تھا اس کے اندر اور باہر ایک توازن تھا جسے اس کی زندگی کے چھوٹے بڑے ہاتھ سے بگاڑ نہ سکتے تھے یہاں تک کہ اس کی دو سالہ نظر بندی نے بھی اس کے اندر کسیلے خون کی جو لہر دوڑائی تھی وہ بھی نسیمہ سے اس کی دوری اور نسرین کی جانب ایک والہانہ اور بے جواز کشش پر ہی منتج ہوئی تھی اپنے خون کی کڑواہٹ میں جذب ہو کر اور اس سودا میں شامل ہو کر جیسے اس نے اپنے آس پاس دیکھا تھا اپنے دل میں اس تنازع سے چھٹکارا حاصل کرنے کی یہ اس کی غیر شعوری کوشش تھی جو شعور کی سطح پر پہنچتے ہی مسمار ہو گئی تھی تاہم اس کی شخصیت کے انضبات کی وہ عمارت جس کی تعمیر انیس برس کی عمر میں ملٹری اکیڈمی کے اندر شروع ہوئی تھی اپنی بنیادوں پہ بے لرزش قائم رہی تھی پچھلے ڈیڑھ دن کے اندر جو کچھ ہو گزرا تھا اس نے آخر کار اس عمارت کی دیواروں میں دڑاڑیں ڈال دی تھی گو ابھی تک وہ اپنی زمین پہ استادہ تھیں رات بھر وہ گویا ہاتھ سے انہیں تھامے رہا تھا پھر صبح کا ایک گھنٹہ ایسی سربستہ نیند میں گزرا تھا جس سے بیدار ہونے پر اسے دنیا میں اپنی تازہ آمد کا احساس ہوا تھا اس کے باطن کے اجزاء اب آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے اب اس کی منزل کے آنے میں ایک گھنٹے سے کم کا سفر رہ گیا تھا سرفراز ہم سفروں کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنے ٹوائلٹ کا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر غسل خانے کو چل دیا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑا رہے مگر دوسرے مسافروں کے خیال سے شیو کر کے جلد ہی فارغ ہو کر نکل آیا اپنے بیگ سے اس نے تازہ کپڑے نکالے اور دوبارہ غسل خانے میں جا کر لباس تبدیل کیا پھر وہ آ کر کھڑکی کے پاس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اسٹیشن پر اس کے لیے جیپ کھڑی تھی سپاہی غلام رسول نے اسے سلوٹ کیا سرفراز نے جواب دے کر سامان کے دو بیگ اسے پکڑائے جیپ روانہ ہوئی یونٹ کا کیا حال ہے غلام رسول سرفراز نے پوچھا سب ٹھیک ہے سر موو کے لیے تیاری ہے بالکل سر آرڈر کا انتظار ہے ڈرائیور نے جواب دیا پھر مناسب وقفے کے بعد پوچھا پیچھے سب خیر تھی سر سرفراز اپنے خیال میں تھا ہم او ہاں وہ بولا سب خیر تھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا سر کوئی اور خبر غلام رسول سب ٹھیک ہے سر کل کرنل صاحب کی انسپیکشن تھی مجھے علم ہے انسپیکشن خیر خیریت سے گزر گئی جی سر کرنل صاحب شاباش دے کر گئے بہت اچھا ہوا ان سے شاباش مل جائے تو بڑی بات ہے ہاں سر بہت اچھے افسر ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شریف افسر سب کو نصیب کرے ہاں سرفراز نے مختصراً کہا فوج کے ہر شعبے کے یونٹ بلوچستان کی شورش سے نمٹنے کے لیے بھیجے جا رہے تھے دس روز کے بعد سرفراز کا برگیڈ بھی روانہ کر دیا گیا برگیڈ ہیڈ کوارٹر خزدار میں تھا وہاں سے چملانگ کے علاقے میں مری قبائل سے جنگ کرنے والی فورس کی کمک کے طور پر سرفراز کا یونٹ وہاں پہنچا اس سے قبل چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں اور چند ایک بڑے مقابلے بھی ہو چکے تھے جن میں فوج کا اتنی تعداد میں جانی نقصان ہوا تھا کہ آخر اعلیٰ سطح پر اسے ناقابل قبول تصور کیا گیا اب ایک بڑے آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں اس کا نام آپریشن ماؤنٹین گوٹ رکھا گیا تھا فارمیشن میں فضائی مدد بھی حاصل تھی جس میں معراج طیارے اور ایران سے مستعار لیے گئے ہیلی کاپٹر گن شپ شامل تھے سرفراز کی اپنی انفینٹری بٹالین تھی جس کا اپنا مارٹا یونٹ تھا چملانگ کے گاؤں میں پراریوں کی پناہ گاہوں اور اسلحہ کے ذخیروں کی مخبری ہوئی تھی سحری کے وقت حملہ شروع کیا گیا سب سے پہلے مارٹر یونٹ سے گولہ باری کر کے ٹارگٹ کو نرم کیا گیا اس کی آڑ میں سپاہیوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کر گاؤں سے ذرا باہر ایک اسٹریٹجک مقام پہ پتھروں سے پشتے تیار کر دیے جن کی دیواروں کے سوراخوں میں انفینٹری نے مشین گنیں نصب کر دیں جیسے ہی اجالا ہوا کوبرا گن شپ آ گئے انہوں نے اپنی انتہائی سبق گنوں سے سات سو پچاس فی منٹ کے حساب سے گاؤں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں عورتیں بچے اور بوڑھے بیمار لوگ جو مارٹر کی گولہ باری سے پہلے ہی دہشت زدہ تھے گھروں میں دبکے رہے اور باقی کیا پراری اور کیا عام دیہاتی بھاگ اٹھے ان میں بھگدڑ مچ گئی پشتوں سے مشین گنوں کے منہ کھل گئے اسی دوران گاؤں سے جوابی فائر آنے لگا یہ فائر ایک ایک گولی والی پرانی طرز کی رائفلوں کا تھا صرف ایک آٹومیٹک ہتھیار استعمال ہو رہا تھا وہ بھی ایک وقت میں چند گولیاں چلا کر رک جاتا جس سے فوج کو اندازہ ہوا کہ ہتھیار یا تو پرانا تھا یا دیسی ساخ کا تھا جو چلتا چلتا اٹک جاتا یا گرم ہو جاتا تھا گو جام نہ ہوتا تھا یا پھر اس کے راؤنڈ محدود تعداد میں تھے جنہیں دشمن جلدی میں ختم کرنا نہ چاہتا تھا انٹیلیجنس کی رپورٹ کے پراریوں کے پاس بزوکا ٹائپ گن یا کسی بڑی توپ کا ہونا ممکن تھا غلط ثابت ہوئی تھی جوان لڑکے اور ادھیڑ عمر آدمی رائفلیں اٹھائے گھروں سے بھاگتے ہوئے نکلتے اور کھلی زمین پر کسی پتھر کے پیچھے یا چھوٹے سے گڑے میں لیٹ کر جوابی فائر کرتے پھر گن شپ آتے اور اپنی ترر ترر کرتی ہوئی گولیوں سے گھروں کے پتھروں پہ چنگاریاں اور زمین پہ دھول کی لکیریں اڑاتے ہوئے گزر جاتے پتھروں اور گڑھوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے لوگ ہیلی کاپٹروں کے پنکھوں کی گڑ گڑ گڑ گڑ سنتے ہی اٹھ کر بھاگ نکلتے کچھ دوڑتے اور فائر کرتے ہوئے ایک طرف کو مسجد کی جانب بھاگتے کچھ واپس گھروں کو دوڑتے ہوئے جاتے ان میں سے کوئی پشتوں سے آتی ہوئی مشین گن کی گولی کی زد میں آ جاتا تو ہوا میں بازو پھیلا کر زمین پہ گرتا اور ڈھیر ہو جاتا گھروں سے عورتوں مردوں اور بچوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اس علاقے کے درختوں اور جھاڑیوں کی مخصوص خوشبو کے ساتھ ساتھ بارود کی تیز بو مل کر فضا میں بکھری تھی جسے سونگ سونگ کر فوجی جوان بکھرے جا رہے تھے سرفراز اپنی کمپنی کے ہمراہ کھڑا کاروائی کا جائزہ لے رہا تھا اس کے دائیں ہاتھ میں سٹین گن تھی پاس ہی ایک سپاہی وائرلیس کا ہلکا سا سیٹ لیے زمین پہ بیٹھا تھا سرفراز کو خود فائر کرنے کی ضرورت نہ تھی مگر وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح پرانیوں کے ہاتھوں فوج کے جانی نقصان کی خبریں سن سن کر غصے اور انتقام کے جذبے سے مغلوب تھا اس نے پہلے ایک برسٹ مارا تو ایک آدمی اپنی رائفل سمیت زمین پہ گر پڑا سرفراز اسے دیکھتا رہا اس شخص نے صرف ایک کروٹ لی اور سیدھا پشت پہ لیٹ گیا اس کے بعد اس کے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی ایک دوسرا بھاگتا ہوا پاس سے گزرا اور اپنے گرے ہوئے ساتھی کی طرف توجہ دیے بغیر اس کی رائفل اٹھا کر مسجد کی جانب بھاگ نکلا ایک طرف سرفراز کو ہلکی سی مسرت کا احساس ہوا کہ اس کا وار کاری لگا تھا دوسری جانب یہ دیکھ کر کہ ساتھی کی جان سے زیادہ اس شخص کو اس کی رائفل عزیز تھی سرفراز کے دل سے خیال گزرا کہ یہ لوگ جنگ سے منہ پھیرنے والے نہیں تھے اس کے علاوہ ایک تیسرا جذبہ اس کے اندر کار فرما تھا اتنے فاصلے سے بھی اسے نظر آ گیا تھا کہ تقریباً سب کے بدنوں پہ میلے کچیلے کپڑے تھے اور کئی کے پھٹے ہوئے تھے پھر ان سب باتوں کے سوا ایک چوتھا امر بھی تھا اس امر کی خاصیت ایک خود کار حرکت کی سی تھی سرفراز کی انگلی ایک آٹومیٹک ہتھیار کی لبلبی پہ تھی اور انگلی کے ایک دباؤ کے بعد دوسرے دباؤ کو روکنا ایک دشوار عمل تھا جب اس نے دوسرے شخص کو زد میں لینے کے لیے نالی کا رخ موڑ کر لبلبی دبائی تو برسٹ نے اس آدمی کو مسجد کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی جا لیا مگر سرفراز نے آخری وقت میں نالی کی نوک عمدن ٹارگٹ کے بدن کے نچلے حصے کی سید میں کر دی تھی ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ گولیاں اس شخص کو لگنے کی بجائے زمین میں دھس جائیں دونوں ہاتھوں میں دو رائفلیں اٹھائے بھاگتا ہوا آدمی دھکے سے منہ کے بل زمین پہ جا گرا مگر فوراً ہی اٹھ کر لنگڑاتا ہوا دوڑ پڑا اور مسجد کے دروازے میں داخل ہو گیا گولیاں اس کی ٹانگ پہ لگی تھیں سرفراز کو احساس ہوا گویا ایک بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو گو یہ محسوس کر کے دل میں اسے ہلکی سی شرمندگی بھی ہوئی اس نے اپنی سٹین گن کی سیفٹی چڑھائی اور اسے ایک پتھر کے سہارے کھڑا کر دیا اس کے بعد وہ دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ایک بڑے پتھر پہ پاؤں رکھ کر اس کے اوپر چڑھا اور دیوار سے سر نکال کر کھڑا ہو گیا اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی سر سیکنڈ لیفٹیننٹ امتیاز کے منہ میں ہی تھے کہ ایک گولی شاہ کر کے سرفراز کے کان سے تقریباً رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی سرفراز کو محسوس ہوا کہ اس نے گولی کو دور سے آتے اور اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے اس کا سر اپنی جگہ سے نہ ہلا اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی گولی کے خطرے سے بے خبر وہ دیوار سے سر نکالے کھڑا رہا اسے اپنے جسم میں ایسی قوت کا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا جست بھر کر ہوا میں اڑنا شروع کر سکتا تھا سر اس نے اپنے بازو پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا سر گیٹ ڈاؤن سرفراز نے چونک کر لیفٹیننٹ امتیاز کو دیکھا اور پتھر سے چھلانگ لگا دی گولی گزرنے کے بعد وہ بامشکل دو یا تین سیکنڈ وہاں کھڑا رہا مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک عمر تک اس جگہ پہ ہوا میں سر اٹھائے اس بارود بھری بھو کو سونگتا رہا ہو اس نے اپنی سٹین گن اٹھائی اور اس کا سیفٹی کیچ اتار دیا گن شپ ہیلی کاپٹروں نے تین چار اڑانے لگائیں اور کچے پکے مکانوں کے پڑکھچے اڑاتے گزر گئے پھر مزید جہاز گولیاں برساتے ہوئے آئے اب میدان میں کوئی بھاگتا دوڑتا ہوا شخص نظر نہ آ رہا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے پکے مورچے لگا لیے تھے اکا دکا جوابی فائر آ رہا تھا یہ مقابلہ تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا میدان میں ایک درجن کے قریب لاشیں پڑی تھیں جب آخری بار ایک ہیلی کاپٹر اپنی مانوس گڑگڑ لیے آیا اور چھوٹے چھوٹے تیز آہنی دھماکوں سے جیسے کوئی آرا لوہے کی سلاخ پہ چل رہا ہو گولیاں برساتا ہوا گزر گیا اور گھروں کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو کئی منٹ تک دل دہلا دینے والا مکمل سناٹا چھایا رہا جوابی فائر بھی بند ہو چکا تھا اچانک وائرلیس سے تڑکی ہوئی آوازیں نکلیں آرڈر آگے دیا گیا اور فوجیوں نے مکانوں پہ ہلا بول دیا وہ بندوقوں کے دستوں اور بوٹوں کی ٹھوکروں سے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہونے لگے اب گھروں میں سے مردوں عورتوں اور بچوں کی چیخوں پکار کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں اس واویلے کے درمیان فوجی اپنی گنے نشانے پہ تیار رکھے مسلسل دروازے توڑ توڑ کر گھروں میں داخل ہو رہے تھے جیسے جیسے تلاشی لینے والے ایک کے بعد دوسرے مکان میں میں آگے بڑھتے جاتے تھے کونوں خدروں چھپے ہوئے مکینوں کا ملا جلا شور بلند ہوتا جا رہا تھا یکا یک ایک مکان کے اندر سے ایک بوڑھا معذور شخص بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہوا نکلا اور انتہائی بے خطر طور پر اس کھلی زمین کے درمیان میں آ کر رک گیا اس کے بدن پہ بھی پرانے اور میلے کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے نہ تھے صرف اس کی شلوار کا ایک پانچہ ٹکنے سے کچھ اوپر تک اٹھا ہوا تھا جیسے نیفے سے مڑوڑ کر چڑھایا گیا ہو سرفراز کو اس کا سوجا ہوا ٹکنا نظر آ رہا تھا اور جہاں پنڈلی دکھائی دیتی تھی وہاں تک سوجن نمایاں تھی یہ وہ ٹانگ تھی جسے وہ آدمی زمین سے اٹھا کر رکھے ہوئے تھا اور جس کی وجہ سے وہ چلنے کے لیے بیساکھیوں کی مدد لے رہا تھا جیسے ہی وہ میدان میں رکا اس نے بیساکھیوں پہ اپنے آپ کو سہار کر بایا بازو آزاد کر لیا بازو کو ہوا میں بلند کر کے وہ منہ سے کچھ بولا مگر اس کی آواز عقب سے آتی ہوئی گولیوں کی آواز میں تب کر رہ گئی معلوم ہوتا تھا کہ جوابی فائر اس کی تائید میں آیا تھا فوجیوں کے پشتوں سے مشین گنوں نے دو تین بوچھاڑیں ماری مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ ان کا نشانہ صرف ادھر کو جائے جدھر سے فائر آیا تھا گولیوں کی بوچھاڑ کے درمیان وہ بھاری برکم بدن اور چھوٹی چھوٹی کتری ہوئی سفید داڑھی والا آدمی اپنی جگہ سے ہلے بغیر کھڑا رہا ہوا میں بلند کیا ہوا بازو اس نے چند لمحے کو نیچے گرایا اور بیساکھی پر ٹٹول کر دوبارہ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی رائفل تھی جو بیساکھی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہونے کے باعث اس سے قبل دکھائی نہ دی تھی یہ ایک ایسی کوہنا رائفل تھی جو قدیم زمانے میں جب آتشی ہتھیار ایجاد ہوئے تھے استعمال کی جاتی تھی اور جس کے اندر نالی کے اگلے سرے کے رستے ایک گڑ کی مدد سے بارود بھرا جاتا تھا اس کی نالی لمبی اور دو مار ہوتی تھی اسے سر سے اوپر اٹھائے وہ شخص اب اکیلا میدان میں کھڑا تھا اور دونوں جانب سے فائر بند ہو چکا تھا میں سردار علم بند خان ہوں میں اپنی بھاری خرخراتی ہوئی آواز میں پکار کر بولا اس سے پیشتر کہ ہماری خواتین تمہارے ہاتھوں بے عزت ہوں میں لڑ کر مر جانا پسند کروں گا سرفراز اس کی بندوق کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا اور دل میں توقع کر رہا تھا کہ یہ ٹوٹا پھوٹا سردار عورتوں اور بچوں کو نکال کر میدان جنگ سے لے جانے کی تجویز پیش کرے گا یا سب سے خوش کن توقع ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرے گا ایک اور مزاحیہ سا خیال اس کے دل میں تھا کہ ابھی یہ شخص بندوق کی نالی کے نیچے نصب کیا ہوا گز الگ کرے گا جیب سے بارود اور باقی ماندہ سامان نکالے گا اور سامنے سے نالی کے اندر گز پھیر پھیر کر اسے بھرنا شروع کر دے گا اور سامنے سے نالی کے اندر گز پھیر پھیر کر اسے بھرنا شروع کرے گا سرفراز گہرے اشتیاق سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا سرفراز گہرے اشتیاق سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ ایک انتہائی غیر متوقع حرکت اس کے دیکھنے میں آئی سردار نے دائیں بے ساکھی اور بائیں ٹانگ پہ اپنے آپ کا توازن کر کے صرف بائیں ہاتھ میں اس بھاری بندوق کو اٹھایا اور اس کے دستے کو کندھے پہ جما لیا اس کی انگلی لبلبی پر تھی اور بندوق کا نشانہ ایک پشتے کی دیوار پہ تھا سرفراز اپنے پشتے کے ایک سوراخ سے آنکھ لگائے ہوئے تھا اور اسے یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ نالی پشتے کے ساتھ لگی تھی اور اس میں واضح لرزش تھی بوڑھے سردار کا بازو بندوق کے بوجھ سے کپ کپا رہا تھا سرفراز کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مشین گنر سردار کو گولی مارنے والا تھا اس نے گنر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر رکنے کا اشارہ کیا سرفراز کو یقین نہ آ رہا تھا وہ شخص اس مذاق کا خیز بندوق کو چلائے گا مگر یکا یک سردار نے لبلبی دبا دی اس عجیب و غریب ہتھیار سے اس قدر بلند دھماکہ ہوا جیسے کوئی چھوٹی موٹی توپ داغی گئی ہو اور اس کی نالی سے اسی مقدار میں شولہ اور دھواں برآمد ہوا فائر کے دھچکے سے نالی لپک کر اوپر کو اٹھی اور گولی کے سکے اپنے نشانے سے کوئی دو فٹ اوپر دیوار کے پتھروں پر آ کر لگے اس کے دھکے سے بوڑھا سردار پیچھے کو لڑکھڑا گیا مگر اس نے بندوق پھینک کر دوسری بیساکھی کو جو اس کی بغل میں پھنسی تھی قبضے میں کیا اور دونوں کی مدد سے اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا سرفراز کا ہاتھ ابھی تک اپنے گنر کے بازو پہ رکھا تھا جو خاموشی سے سوراخ سے دیکھ رہا تھا اسی وقت تیسری جانب پر نصب مشین گن سے ایک برش نکلا اور سردار بری طرح لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ جا گرا اس کے بھاری جسم نے زمین پہ دو کروٹیں لیں ناکارا ٹانگ ایک بار ہوا میں اٹھی جس سے اس کا پانچا پھسل کر گھٹنے تک جا چڑھا پھر وہ ساکت ہو گیا ڈیم سرفراز چیخا ڈیم وہ اٹھا اور پتھر کی بے در دیوار کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا اب جوابی فائر تڑا تڑا آنا شروع ہو گیا تھا جیسے دشمن نے اپنا گولی بارود ایک ہی وار میں ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہو ادھر سے مشین گنوں کے دھانے بھی کھل گئے فضا بارود کے دھوئیں اور گرد کے غبار کی بو سے بھری چھوٹے بڑے دھماکوں سے لرز رہی تھی کوئی بندہ بشر اب دکھائی نہ دیتا تھا دونوں جانب کی گولیاں صرف پتھروں سے ٹکرا کر ادھر ادھر سے اڑ رہی تھیں یا مٹی کی دیواروں میں دھسی جا رہی رہی تھی بیچ بیچ میں تلف ہو سرفراز اس عالم میں خاموش کھڑا دیوار کو تکے جا رہا تھا جیسے اس کا اس کاروائی سے براہ راست کوئی سروکار نہ ہو اس کے سب آدمی احکامات کے مطابق اپنا اپنا فرض ادا کر رہے تھے صرف سرفراز کے سامنے ابھی تک بوڑھے سردار کی اس ٹانگ کا منظر تھا جو ایک لمحے کو ہوا میں اٹھی اور پھر گر گئی تھی مگر سرفراز کی نظر میں وہیں کی وہیں کھڑی تھی یہ ٹانگ ٹکنے سے لے کر گھٹنے تک سوج کر کپاسی بن چکی تھی اور دیکھتے دیکھتے ہی اس ٹانگ میں تبدیل ہو گئی تھی جو سرفراز نے اپنے گھر میں اعجاز کے دھڑپے دیکھی تھی یہ میدان کارزار تین گھنٹے تک گرم رہ کر آخر فوج کی فتح میں انجام کو پہنچا باہر میدان میں گھروں کے اندر اور مسجد میں کل پینتیس پراری مارے گئے باقیوں نے ہتھیار پھینک دیے ستر سے زائد کی گرفتاری عمل میں آئی سات فوجی جوان کام آئے اسلحہ بارود کا کوئی ذخیرہ برآمد نہ ہوا آپریشن ماؤنٹین گوٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا چوبیس گھنٹے کے بعد یونٹ خزدار میں برگیڈ ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی تھی سرفراز کا battalion commander lieutenant colonel Islamuddin mess میں میز کے گرد چند جونیئر افسروں کو لیے بیٹھا تھا ڈنر ختم ہو چکا تھا مشن کامیابی سے مکمل ہو جانے کے ماحول میں خوش گپیاں ہو رہی تھیں سرفراز نے ان میں کوئی حصہ نہ لیا تھا وہ خاموشی سے کھانا ختم کر کے ایکسکیوز بھی کہتا ہوا اٹھ گیا کرنل اسلام الدین اپنے ٹی او سی کو میس سے باہر جاتے دیکھتا رہا کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو گئی میجر سرفراز شاید میجر اشرف سے ملنے گئے ہوں گے کیپٹن اسرار نے کہا میجر اشرف کرنل اسلام نے سوال کیا وہ آلٹری والا ہاں آئی نو سرفراز کا بیچ میٹ ہے مگر اس کی یونٹ تو کوئٹہ میں ہے آج صبح انہیں دیکھا تھا کیپٹن اسرار نے کہا بات ختم ہو گئی گفتگو دوبارہ شروع ہوئی سرفراز پانچ سات منٹ تک ادھر ادھر چل پھر کر ایک جگہ پہ رک گیا شرفی دن کے وقت اس سے مل کر واپس جا چکا تھا سرفراز فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ دن کو خیر بات کہہ کر اپنے بستر پہ جائے یا کہ واپس میس میں رات ابھی ٹھیک سے شروع بھی نہ ہوئی تھی اور نیند کا اس کے آس پاس نام و نشان تک نہ تھا آخر اس نے کچھ دیر کے لیے واپس میس میں جانے کا ارادہ کر لیا وہ چند قدم جو سرفراز چل کر میس تک گیا انہوں نے اس کی تقدیر بدل دی میس میں داخل ہو کر سرفراز نے چاروں طرف دیکھا کسی میز کے گرد سیٹ خالی نہ تھی سوائے اس کرسی کے جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا مجبوراً اسے جا کر وہیں پہ بیٹھنا پڑا لوگ کہہ کہے لگا رہے تھے کیوں بھائی ہوا کھا آئے ہو کرنل نے خوش دلی سے پوچھا جی ہاں سر سرفراز نے سنجیدگی سے جواب دیا سر وہ قصہ تو سنائے کسی نے کرنل سے کہا کون سا قصہ وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کا آپ سنانے لگے تھے ہاں انگریزوں کی فوج کا قصہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا نہیں گریٹ وار کا ہے بیٹل فیلڈ میں ایک ٹرینچ کے اندر دو افسر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ٹرینچ تنگ تھی ان میں سے ایک کو راستہ دینا پڑتا تھا مگر دونوں میں سے کوئی راستہ دینے کو تیار نہ تھا ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے آخر ایک نے پوچھا ہو آر یو دوسرے نے جواب دیا I am captain viscount Lincoln of the life guards who are you پہلا بولا major lord Leighton of the grenadier guard and I bet you on all three accounts get out of my way میں اس کے گرد دوبارہ کہہ کہے بلند ہوئے سرفراز نے یہ لطیفہ سن رکھا تھا وہ آہستہ سے مسکرا دیا you see this is how regiments are made true sir very true ایک کیپٹن بولا کیا بات ہے سرفراز کرنل اسلام الدین نے اچانک پوچھا تم کچھ خاموش دکھائی دے رہے ہو is everything all right it's all right sir Sarfaraz نے جواب دیا you want to speak to me in private نہیں سر کوئی بات نہیں تم پہلے ایکشن تو دیکھ چکے ہو نا سر سرفراز نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا ایسٹ پاکستان میں جیسے ہی کرنل نے یہ کہا سرفراز کا پارا چڑھنا شروع ہو گیا ہاں سر دیکھ چکا ہوں مگر آپ کا مطلب نہیں سمجھا نیور مائنڈ کرنل بولا میں سمجھا شاید کل کے ایکشن نے تمہیں اپسیٹ کر دیا ہو اپسیٹ کرنے والا تو تھا سرفراز بدلی ہوئی آواز میں بولا جسے کرنل نے اور دوسرے سننے والوں نے بھی محسوس کیا کس لحاظ سے کرنل نے پوچھا اس بوڑھے آدمی کو شوٹ کرنا غیر ضروری تھا سرفراز نے کہا وہ تو ان کا لیڈر تھا سردار تھا تم اس علاقے کے قبائلیوں کو نہیں جانتے ان کا سردار ہر لحاظ سے ان کا کمانڈر ہوتا ہے مگر اس کمانڈر نے تو بندوق ہی پھینک دی تھی اسے ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک ضروری تھی حیرت ہے سرفراز کہ تم ایک ایسی بات کر رہے ہو جو ابتدائی مینولز میں پڑھائی جاتی ہے آپ کے مینولز کی وجہ سے تو ہمارا نقصان ہوا ہے کیسا نقصان ہمارے جو سات سولجرز کا لاس ہوا ہے ان میں سے تین اس حملے میں مارے گئے جو سردار کے مرنے کے بعد دشمن کی طرف سے ہوا ٹھیک ہے ٹروپس لاس جنگ میں اسٹریٹجک کیلکولیشن ہوتی ہے اگر اس بڈھے کو ختم نہ کرتے تو اس وقت تک ہم وہیں بیٹھے ہوتے اور دشمن کبھی سرنڈر نہ کرتا سر ایک لیفٹیننٹ بولا اس سردار کی اٹھارہویں صدی کی رائفل دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی تھی شٹ اپ سرفراز نے تیش میں لیفٹیننٹ سے کہا کرنل اٹھ کھڑا ہوا I think that is enough gentlemen وہ بولا Sarfaraz I want to have a words with you I don't want to have a words with anybody right now Sarfaraz نے غصے میں کہا دفتن سرفراز کی آنکھوں کے آگے چند لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا جیسے خون کا دباؤ اس کی پتلیوں کو چڑھ آیا ہو اس اندھیرے میں اسے صرف سردار کی سوجی ہوئی ٹانگ ہوا میں ڈنڈے کی طرح اٹھی ہوئی اور پھر اعجاز کی ٹانگ کی شکل اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی حتیٰ کہ سردار کی اپنی شکل اعجاز کی صورت میں بدل گئی سرفراز اس تاریکی سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا جب اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ کے آئی کرنل اسلام الدین کرسی پہ گرا پڑا تھا اور سرفراز اس کے اوپر جھکا اسے گرے باغ سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا تم اپنے ہی آدمیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو سرفراز نے اپنے آپ کو چیخ کر بولتے ہوئے سنا میس میں موجود سارے کے سارے لوگ ان کے گرد جمع تھے وہ سرفراز کو کھینچ کر کرنل سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے چند منٹ کی کوشش کے بعد وہ سرفراز کو پکڑ کر میس سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے اس وقت تک سرفراز ہوش میں آ چکا تھا اور دوسرے افسروں کے ہمراہ خاموشی سے بے مزاحمت چلا جا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے رات کے بارہ بجے کے قریب سرفراز کو گرفتار کر لیا گیا